من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله وسیع آپ پر جو کتاب لازمی کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کرو آپ کی مسلح مسئلہ پہ کرنے کا اور اور اس کی پالن بیان کر دیا گیا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما رسول ہے وہ چاہیے اور برائی سے جو ہے وہ تیسری چیز یہاں پر ذکر اللہ کے حوالے سے بیان کی مدد ذکر اللہ کا خبر اللہ کا ذکر کی بڑی چیز ہے آخر نے فرمایا اللہ علیہ وسلم جو تم عمل کرنے والا حقوق جن کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ بات گیا سید عمرات اور عمرت اسماعی علیہ السلام اور تسلیم نے احتجاج تعلیم کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے جو چند دوارا فرمائی ایک تو آپ موجود تھی اور بنارو باز کی موجودہ ایسا آئی میں عظیم شاہ رسول کریم جتوں میں نے گھوم رہا تھا ان پر لوگ تیز اس کی گلاوت کرے اور جو علی محمد کی حکومت کی ان کو تعداد ملے اور ان کو باہر اور صاف کرتا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آیا ہے انہیں مقاصد کے ساتھ ممبر بنوایا آپ نے تلاوت تلاوت کی ان ایک ہے وہ کرنا ایک ہے تلاوت دوسروں دوسروں کو سنانا الفاظ پڑھ کر کو سنانا اور ایک ہے ہے کی تعلیم اور تربیت تو صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان میں ایک اہم منصب اور مقصد کے حیثیت کا یہ وہ کرنے میں تمہارا جاتی یہ اہم مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے اس مقام پر مجھے زمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ بھی کی طرح کی تلاوت کروایا لیکن آپ کی بحثت کے جو مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں ان میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ نفرت یہ خود الفاظ قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کی تلاوت کروائے یہ بھی آپ کا ایک اہم منصب ہے کہ قرآن پاس کے الفاظ دوسروں کو بھی خود کے ساتھ سمجھائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ شان تھا ایسا مبارک لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ اگر آپ اللہ نہیں ہوتے آپ اور الاسلام ہوا الاسلام نہیں ہوا جتنے بھی حقوقوں کا صاحب الدین میں جتنے حقوق اور جتنے کو مشتمل ہے آپ ہوتے ہیں دین کا مانا نہیں جا سکتے اس کے باوجود ہر پر آپ کو بار کتاب ہو رہے اللہ الفاظ کو بھی بنا یہ الفاظ ہے کہ مارا کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ایک ایک بار کا اور معلوم تاکہ اس پر عمل کیا جائے صرف پڑھنا کا لیکن یہ بھی ہے ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ پڑھنے میں بھی نظر اور تھوڑا آسان ہوتا ہے چار کا مطلب اور وہ انسان نہ بھی جانتا ہوں اور خدا اور اللہ قرآن کو تعالیٰ کا وہ اور انسان کا الفاظ پڑھنے سے بھی کسی حد تک نصیب ہو جاتا اللہ تمام محمد رحمۃ اللہ تباہ کا مشہور کو دلیل کے طور پر میں نے کیا جانا ہاں، ایک بات ہے ایک وشوار آپ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں حضرت امام محمد محمد بڑے حضرات ہیں اللہ تعالیٰ کو حالت خام میں جانا اور خام میں یہ سوال کیا اور کچھ اللہ کے اور آپ قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے تو کی کتابوں یہ میرا خود حاصل ہوگا شاید ہے کہ اللہ کی کتاب کا کلام ہے تو اس کے پڑھنے سے یقینوں کو اٹھا پھر کیا کہ اللہ سمجھ کر پڑھنے سے کو حاصل ہوگا یہ بغیر سمجھے بھی صرف کلاوت کی جائے اور اس کو پڑھا جائے خود حاصل ہو جائے گا جواب نہیں فرمایا گیا کہ سمجھ کر پڑھنے سے بھی فروغ ہوگا اور بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی فروغ حاصل ہو جاتا ہے تو قرآن پاک کے الفاظ ہے مقصود اور ان کو بھی صحیح غلط لفظ سے پڑھنا یہ مستقل مقصد ہے اور قرآن پاک کی جو حقوق ہے کہ اس کے درجات میں اہم ہاں تفریح یا ترتیب کے اعتبار سے کہ پہلے الفاظ ہیں قرآن کریم کے ان کو صحیح طور پر ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تلفظ سے نہیں کیا جائے بہت سے اعتراض ہم کروا جنہیں قرآن پاک سے محبت شبق پڑھنے کا ہوا بہت لیکن تصدیق حروف پر آپ ہے اس کی طرف تجویز کے ساتھ تعلیم کو وہ جس پر پا یہ بہت بڑی کوٹائی ہے ایک نشان کلام ہے کلام ملوک ملوک الکلام اللہ کا کلام اس کا تلفظ اس کی روح کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طریقے پر ہونی چاہیے ترکیب کے مطابق ہو اس کا حاصل کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوال ہوا کہ ترکیب کیا تھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل پہ تو ہمارے شترتیب سے پڑھیے تمہارے پاس کیا مسلم کو ملے گا اللہ اس کو اگر تم مقدم نظر گزارش اور پھر کو اٹھا سکتا ترتیب کیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تکلیف الحروف وما نقص تجویز کی نے کہا ہر ہر کو کے مطلب یا پھر کاٹنے کی جگہ زمین سے اس کو نکالا جائے ہاتھ ہے ان کی ادائیگی کی جائے اس کی حیثیت کی اللہ جلد رحمت اللہ علیہ اس کی آبی کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ بس مطلب آپ کو بھی ترجیح ہر کون کا مطلب مجھے اپنی دل کو آنا آس کہ اللہ ان کی ہی ملاوت اندر وہاں سزا نہیں کو کا ہوتا اتنا ہے کہ تقریب کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو وہ کیا تلاوت ہوگی کیا پڑھا جائے گا وہ کیا پڑھا جا گا تو ہر حرف کو کے مقصد نکال کر ساتھ کے ساتھ کو پڑھنا ادا کرنا ضروری ہے ہمارے سرکار اور بزرگوں حکیم علوموں جیسے کہ ملت اگر مولانا شیخ علی صاحب خان کی تجویز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ فرض ہے ہر مسلمان کا فرض کو صحیح طریقے سے آپ سیکھ لیجیے اور رام اگر ہر تشریف ہو جائے ایک دن لگ جائے دو دن لگ جائے کیا ہوگا ایک مان دو من ہے کہ ابھی کے روپ ان کی تصویر ہوگی ان کے مطابق پرانے کے روپئے پڑھنا آسان ہو جائے گا تم ہاں اگر کام نہ کر رہا ہو شاعری کام ہوگی اور ان سے کام کے اندر کیا ہوتا ہے فکر میں ہوئے ہیں اور تو کا کا کا اللہ اللہ کتاب ہے ہے ہے ہے تعالیٰ کلام اس اس سب سے پہلا حق یہی کہ کے الفاظ جو کو صحیح پڑھا جائے ان کا صحیح طریقے سے کیا جائے اور کسی بھی حصے میں آدمی کا کہنا ہے یہ الفاظ کا سر ایک شخص صلی اللہ اللہ رحمۃ علیہ کو کو خط میں لکھا میری بیوی اور آپ کے پہنچ چکی وقت ظاہر ہے کہ اس کے بعد مشکل ہے لیکن بات آپ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں دکھانا چاہتا ہوں صحیح طرح سے اس کے ساتھ میں پڑھے میں محنت کرانا چاہتا ہوں لیکن وہ ایک ہی جواب ایک وہ جواب دے رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پورے طور پہ نہیں پڑھ سکتے اور یہ واقعہ آتی ہے جب توتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ سیکھتا ہے بچپن میں جواب میں وہ سیکھ جاتا ہے کئی توتے ہیں جو دس دس ٹوٹوں سے ہمارے استاد مکمل تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ہوتا ہے ہم کو سورہ رحمان یاد کریں کسی کو سورہ یاسین یاد کریں اور کچھ تو ایسے ہیں کہ دس سور سے آدمی یاد کرا دی گئی انہوں نے یاد کری ایک مہمان آئے ان کو کہا گیا کہ یہ ہمارا جو سوتا ہے اس کو دس سور سے یاد ہے اس میں سنی یہ مٹو لا ہمارے تھا اس نے ان دس سور سے یاد کرا دی اس نے کہا آپ کو یہ بہتر اور میں ایسا کیا کرتا ہوں کہ جتنے بھی پورے ہوتے ہیں جو یہ پورے پیش کر رہے ہیں کہ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں جب بھی یہ معلوم ہے کہ کم سے کم تک دیکھی ہے ایک حق پر اور گرو کے ساتھ جو ہے زیادہ پچیس نہیں کی ہے نسل میں پچاس ہے فرق میں ایک حل پر کم سے کم کن ہوتی ہے اور کراچی کے ساتھ جو ہے تقریباً سات ہزار سے لے کر سطح روپیہ بتا رہا ہے لیکن یہ سب کچھ معلوم ہے اور پورے ہوتے ہیں ادھر یہ پیش کر رہے ہیں میں نے کہا تو اگر حکومت کی طرف سے یہ کسی ادارے کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ ایک طرف کے صحیح کرنے پر سب روپئے دیے جائے سارے پورے دوست آئے ملے بیٹھ جائے گا کیا ہمیں پڑھایا ہمارے یہاں اہمیت ہے یہ ہے بہرحال پہلا حق یہ ہے کہ الفاظ رائے کے شریف کیے جائے یہ کہ اللہ کا اور اس کی تلاوت ہے اور تلاوت مانا تشریح پڑھنے کا نام نہیں تلاوت جو ہے وہ صرف الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سے افسوس کی بات یہ جو آپ کیا مطلب یہ لوگ موبائل اور چڑے ہوئے ہیں کوئی آدمی میسج بھیج رہا ہے آپ اس زبان کو نہیں جان کے طور پر مجھے انگلش میں بہت پتا مطلب تو ظاہر ہے کہ میں میسج کو ختم تو نہیں کروں گا جو بھی جانتے ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا جب تک ترجمہ مجھے معلوم نہیں ہوگا پتہ چلے گا کیا پیغام آیا ہم آرام سے بیٹھو اب اللہ تعالیٰ نے پیغام دے جاؤں گا قرآن کی سورج میں اللہ سے بنانا تک اللہ نے کروا جا رہا عجیب بات ہے کہ ہم اس بات کا خیال سنا نہیں ہے کہ ہم معلوم ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام ہو جائے کیا ہمارے ہمیں فرما رہے ہیں کیا ہمارا مجھے ڈالنا کون سے کام ہے جو ہمیں کرنے اور کون سے وہ کام ہے جن سے ہمیں رکنا یہ سب یعنی آدمی کی طرف توجہ ہوگا جب اہمیت کو جو راستی کے پیغام سکتا ہے جس رات اردو نے ہمیں یہ پیغام دیا پھر وہ معلوم کرتا ہے کہ کیا ہے اس کو چین نہیں آنا چاہیے اتنا شوق ہوتا ہے شوق ہے شوق عام طور پہ لگتا ہے لیکن اس کا مقبول کیا ہے شوق ہمارے گرام بزرگوں میں حضرت سے گنج مراد شاپ رات پڑے پڑھتے ہیں اور حضرت شاہ عبد کے کے ہے رام حضرت شاہ سے بھی پڑھا اور حضرت شاہ عبد سے بھی پڑھا زیادہ خاص حکیم المحمد رضران اللہ علیہ حافظ ہوئے اجازت حدیث کی درخواست کی حدیث کی کتاب اس نے اٹھائی سنایا کرنے کو اس نے اپنی مجموعہ ہے دعاؤں ایک لفظ آ گیا اس میں حدیث سنا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ اللہ ہمارے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر وہ شوق کا ملا ہے آپ کی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں پیدا حضرت شاہ حضرت رحمان کل مراد رحمد اللہ علیہ فرمایا بلسا شوق کا درجہ ہوتا ہے شوق کا جو لفظ ہے اس کا چشمہ کرو کیا کرتا حضرت نے عرض کیا جواب مل کے شوق جو ہے حضرت اس کا پھر چشمہ آپ کی فرمان چاہ کر آپ کی فرمان ظاہر ہے کہ جو پوچھ رہے ہیں تو کوئی نقطہ ہوتا ہے آپ آپا جی کی کیا کرنا ادر کا سامنا کرنا شوق کا ترجمہ ہے تڑپ شوق کا ترجمہ تڑپ ہے مقصد یہ ہے کہ جب تک وہ حاصل نہ ہو جائے من اس وقت تک انسان جو ہے وہ چین سے نہ بیٹھے یہ ہے شوق کا مقصد اگر ہمیں شوق ہو جائے طالبات کے معاملے کا تو پھر جب تک ہم اس منزل پر نہیں پہنچیں گے آرام سے ہم نہیں رہ سکیں گے ہمیں چاہیے نہیں لگے پھر تو جب تک یہ ہے کہ الفاظ کی تصویر نہیں ہوگی ہم جو ہے اس کے پیچھے گے تو پہلا درجہ یہ ہے کہ الفاظ کی ہو تو نبی کریم کو نے فرمایا صبح اس کے لیے یہ تو آپ کے بارے میں ہے اور جب وہ آیا اللہ سوتے ہیں کہ ہی آپ نے لے کر ان کی ادائیگی یہ چلے گا شروع کر کے استاد سے بتایا کے آپ کی سکتے حضرت اللہ نے لیے کہ میں جا رہا تھا سفر پر مولانا جی، کیا لکھا ہوا ہے مجھے تو یہ اس کہا تک وہ بہت سکھا ہوگا سوچ کے بعد کے بعد اس نے یہ یہ کہا کہ کیا لکھا ہوا ہے مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ آپ بھی کرو ابھی نام آپ کو آج سمجھ رہا چاہ اور اس کی تحقیق اور کی گویا اس جہاز کے بعد نہیں سمجھ آپ کو پتا چلا کہ بغیر پڑے ہوئے آپ سے الفاظ نہیں ہو جاتے کوئی میں تشریح کیا ہے اس کی ترسیح تفصیل کیا ہے کیا ہے کیا محل ہے پرانے قریب کا کیا حکمت ہے پرانے بات میں کیا آسار ہے یہ دوسرا درجہ ہے بڑا اچھا ہے لیکن کا جو درجہ ہے وہ بھی بغیر پڑے نہیں رہا جب آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے آپ کو قرآن پاک کے الفاظ پڑھیں اور تلاوت فرمائیں تو وہاں جو ہے اس کو بھی تلاوت کرنی چاہیے قرآن کی اس لیے اگر آپ اس سلسلے میں مختلف لوگ اگر آپ کے اجازت کے مختلف لوگ پڑھا اور کم سے کم یہ ضرور کم ایک شوق ہے اس پر عمل سلط میں اس پر عمل کرا کمی شعور کہ روزانہ ایک سے جائے ایک روزانہ میں میں میں تو تو آپ پڑھیں گے ظاہر ہے قرآن کریم کمر اور اور اس اس کہا گیا شوقی شوق کے ساتھ کو پڑھو ان حروف جو ہے وہ سات منزلوں کی جا رہا ہے فاق میں فاتحہ ہے نیم سے مائن ہے یا یونس اور سے جا سے شروع ہے چورا اور غوث مصطفیٰ کا کمی بھی ہے اب کے ساتھ منزلیں کم سے کم یہ ہے کہ ایک منزل ہوگا چلیے اگر آپ ایک منزل نہیں ہو سکتے ہیں تو ایک بارہ ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا ایک پاؤ ہو جائے اور آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر سماج کا ساتھ ایک ہو جائے اس میں یہ ہے کہ ایک پاؤ کے قریب ہو ہی جاتا ہے کچھ تو تلاوت کی جائے آپ کی مقصود بات یہ ہے کہ کے جو مہان ہے جو حکومت ہے جب الفاظ کی بغیر نیچے نہیں آ سکتے تو قرآن پاک کا مفہوم اور اس کا جو منشا ہے اس کی جو حکمتیں ہیں وہ بغیر نیچے کیسے آ جائے گی جی، اس کے لیے اصل یہ ہے طریقہ ہوتا کہ وہ علماء ان کو کہا اور نہل اور بادل اور محکم سے قرآن پاک کو پڑھا جا رہا جائے جن کی ساری قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے میں نہیں تو گزر صحیح ہے تاکہ ہمیں صحیح بات ہے وہ سمجھ میں آ جائے ہر شخص اگر اپنا ذکر اپنی سوچ اپنا نظریہ لے کر چلے گا تو پھر کچھ سے کچھ بن جائے گا اس لیے کہ وہ اور ذہن میں ایک جیسی تو ہوتی نہیں ہر آدمی کی الگ الگ عقل ہے اگر ہمارے افغان اور پر بات کو بے موقوف کر دیا جائے تو پھر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا خراب ہو جائے گا کچھ سے کچھ روکیں گے کوئی کچھ بھی نہیں کر کے آپ کے سامنے رکھے گا کوئی کچھ تیار کرے گا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن پاک نے شاید فرمایا کہ والد اللہ کا ذکر میں صبح جتنا امان اٹھتی رہ گئی تھی بلا اللہ نے کپڑا ہو صاحب بنی صاحب کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سے کر جو کو کوئی نہیں نہیں لیکن قرآن قرآن آج آج کا ہوا چودہ سو سال پہلے بنا روپیے کریم قرآن پر ناز ہوئی ہے اور جو اس کا جواب بیان کر چکے ہیں اور کیا جا سکتا یہ نہیں ہے کہ کوئی جو بھی یہ تشریح اور جائے لہٰذا پہلے علم کے علماء سے پڑھنے کے اندر جو برکت ہے جو سعادت ہے اور جو اس میں تعاون ہے کبھی فکر سے ظاہر اور بارانہ سے ظاہر ہے جو آزاد ہوتا ہے کبھی بھی حاصل نہیں کئی لوگ ہیں وہ بچارے ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنے عہدوں میں اور پھر وہ کہتے ہیں اسٹڈی یہ ہے اسٹڈی کر رہے ہیں پرانی ٹیم کو اتارا بتائیے وہ کیا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے عجیب عجیب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں بےزی کرنی بھی آ رہی ہے وہ تھی وہ مسئلہ بن گیا تم کیا ہو ایک اور کام ہوتا ہے انہوں نے کیا وہ بہت ہو چکے پاکستان کی صدر بھی رہے اور ماشاء اللہ انہوں نے کئی مرتبہ جو ہے علی مسلم جو پرانا کیے وہ سارا کر رہے تھے اس کے اندر جو ہے کچھ وہ بھی چار ہزار وہ پیش کرنا اس سے بھی اب ہم لوگ معروف ہو گئے لیکن وہاں آپ کی شکر تقاضا کر کے قرآن پاک کے صحیح جاننے والا ہیں پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں میں اپنا محبوب ہے تو آپ اپنا کی بھی جو خوش قسمتی کیا آپ ان سے برائے جو ہے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں تو میں مختصر بات کی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک بالکل قریب ہے رمضان المبارک جو ہے قریب آ ہے تو بڑی صاف سمجھنا ہے اور حقیقت میں دیکھنا چاہے تو ہم نے کرنا ہے گناہ کو چھوڑنا اللہ کے تعلق محبت زیادہ ہمیں ہونی چاہیے اللہ کے تعلق کو معلوم ہو جائے کئی گناہ کئی طریقے ہیں اس میں طریقہ پرانا پاس خلاف ہو یہاں خلاف تبدیل کیا گیا خلاف فکر شکرانہ پاس کی ہوتی ہے بار بار کو پڑھا جائے اور ظاہر ہے ہے کہ اگر ہمیں دستیاب ان ان کی خدمت میں حاضری سے استفادہ یہ اہم چیز اپنے طور پر کو اور رہے ان سے ان کی صحبت سے سے ان کے علوم استفادہ کیا جائے بہت زبردست خیالات کی چیز تو پہلا درجہ یہ معمولی چیز نہیں ہے اللہ شاہ مشین رحمۃ اللہ کے لیے ایک مرتبہ اپنے شہر حضرت کنگل محمد محمد ان سے عرض کیا حضرت دعا فرما دیجیے کہ مجھے نماز پڑھنی آ جواب میں کیا فرمایا کنگوئی ہمارا بس آپ اس کو نماز پڑھنی آ گئی پھر کیا رکھے گا اصل تو یہی بات ہے کہ نماز پڑھنی آ یہ تھوڑے ہی سبق پرچار پوری کرنی اب ہمارا آواز ہوتا ہے وہ ہے کہ ایمان صاحب بھول جائے پریشان ہو اس میں بھی اتباع ہے کہ وہ بھول رہے ہم بھی ہمارے ایک مسجد میں ایسا واقعات کا پیش آیا ایمان صاحب بھول گئے خیر بات اختلاف ہوا اس میں کا چار رکھتے ہوئی اس میں ناراضی ہوئی عجیب اور صورت حال ایک ساتھ فیصلہ پوری بات فرمائی کہنے لگے کوئی بات ہے کہ تین ہی رکھتے ہوئی ہیں دلیل یہ ہے کہ میں روزانہ آتا ہوں نماز کے اندر میری چار کتابیں ہیں ہر وقت سے ایک دکان کا حساب کرتا ہوں تین کا ہو گیا ایک کا واقع رہ گیا یہ نبی لیکن تین نمبر بتائیے اس وقت آج ہمارا تو نماز جو ہے وہ آپ کو چلا رہا تھا نماز بڑی چیز تکلیفوں والا حساب تو نہیں ہوگا کیا آپ اس کو سکھایا کھائیں گے اور آپ کا اعتماد وہ کیسے پڑے گا اور نہیں ہوگا کہ بھی وہ اگر آپ سے آپ کی دماغ سکھا کھا آپ سکھا لیں ایسا تو نہیں پھر وہ صاحب جو ہے کسی ہندو کو نے پکڑا اور اس کے سینے پر سوال ہوتے کے پھر لگے کئی مت ہو اس نے کہا آپ سے پڑھنا اور کب آ رہا کہا سوال اچھا، کیا اچھا، کہیں تو آپ نہیں آ یہ تو اب یہ ہے کہ بچے کو کہاں کا حکم ہوگا یا بچے کو نماز کا حکم اور فرمایا میں منہ اور آبیہ ہے آلہ ارے وہ نماز نہ پڑھے دس سال کی عمر تو تاریخی کاروائی کی اجازت دی گئی ہے ظاہر ہے کہ وہ فقاض لکھتے ہیں کہ لیا جا رہا ہے شدہ آتے ہی ہوگا نا تھوڑا بہت جتنے گھنٹے میں کام کیا بچے وہ بالکل نماز ہو ساری نماز پوری ہو ایک تنظیم ایک بڑے خاص بات کرتی ہے اسلام کتاب تو اس پر اگر اثر ہوگا ہمارا مسلمانوں کا ہر بچہ اور ابتدا سے اور سبر سے نماز بن جائے اور صحیح نماز پر ان کو پڑھ آ جائے ان بس پر کرنا ان پکشا بل بھول کر نماز کے اندر کیا صحیح یہ ناسی کرتی ہے نماز روکنے کا اثر رکھتی ہے حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ خاتون نے نے کہا تھا ایک شخص کہ اس مطالبہ کیا ان ان سے کہ میرے ساتھ اخلاق اور نام کیجیے کا شرط یہ ہے دن دن تک تک حضرت عمر کے پیچھے آ کر نماز پڑھا جتنی تاخیر ہے استعمال کے اندر معاشرے میں اقدام کر کے بہت بڑا اب یہ ہے کہ ہم اگر اپنا جواب کرتے ہیں نماز کا اپنے بچوں کو بارے میں فکر نہیں ہے اہل یاد سنسانی کا ملی نہیں ہے یہ تو ہے اہل یاد کے بارے میں فکر یہ تو وہی فکر ہے کہاں کھائیں گے کیسے کھائیں گے کیا چیز ان کو چاہیے ایک وقت بچہ کھانا نہ کھائے ہم پریشان ہوتے ہیں وہی کیا ہو جائے کو کھانا پلا مار ہو جائے بڑھ جائے گا دو وقت کا پاسا ہو جائے اور پریشانی رہتی ہے ہم بڑے بند ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے دن پر نہیں چلیں گے اور آپ لگتا ہوگا دوسرے بھی تو ہونی چاہیے اس لیے تو حکیم لوگوں کو رحم اللہ علیہ سمجھ ہے سلمان یہ فکر تو کرتا ہے کہ میرے باپ میری اولاد میں پریشان نہ ہو لیکن یہ فکر نہیں کرتا کہ اولاد میں بن جائے تو آپ اپنے وہ پریشان اس بار آپ فکر مسلمان والوں بہت کم تو اس میں کام کو سدار کا ذکر ہوا اور آپ کو سمجھا دینے کو اللہ کا ذکر اور شکریہ یا کام سے بھی کرم سے بھی دان سے بھی امن سے بھی ہوتی ہے حضرت رحمۃ رحمۃ اللہ اللہ علیہ وہ خود اپنا لکھتے ہیں بازار بازار مینا مینا کا شرابی کے میں میں میں نے ایک تاجر کو دیکھا کپڑا دل خیال آیا کب یاد کرتا یہ دنیا میں ڈوبا ہوا اب تارا کو کب یاد کرتا اللہ عالم کا خیال کیا بڑے پارٹی کا خیال ہوتے ہیں جیسے وہ ہے رہے گیا ہوا کہ ان کے دل کی حالت کو اللہ نے ان پر منتشر کے اوپر لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں وہ چاہے جب چاہے کر سکتے ہیں تو دل کی جب کیفیت دیکھی ہیں کہ میں نے جب اس دل کی کیفیت دیکھی تو بات جہاز کی یقین ہو رہی کیا جہاز ہمارا بھی بہت یہ تھا دل بیان دس بیاض لگے ہوئے دو شخص کے اور اس کا ہر اور اس کا دل ایک بندے کے لیے جنت والا جگہ قرآن کریم میں تعالیٰ نے ان ہزار اچھا تعریف کی ہے یہ اللہ کے ہر وقت اللہ کے آگے ہے نماز روزہ سے دنیا کا کوئی جائز کو حاصل نہیں کر سکتا اللہ کا ذکر زبان سے سمجھا بھی ہے بھی ہے ہے اللہ کی کی کی بات رہا تو وہ یہ ہے کہ زبان سے سے بھی بھی ذکر ذکر اور اللہ تعالیٰ کے پر عمل کرنا یہ اصل میں یہ لکھن ہے تو ان کے حکموں پر چلا جائے جب یاد ہوں گے وہ اور ان کے آسان ساتھ ہوں گے قدر جو محبت قلب ہوگی تو پھر کیسے انسان جو ہے ان کے آسان توڑ سکتا ہے جب اللہ سے محبت ہو تو اس کا ہر حکم آسان ہوتا ہے عمل کرنا بھی اور بہت قیمتی نظر آتا ہے کتنا حکم سلطان محمود احمد ان کے غلام سب سے زیادہ محبت ان سے ہے وہاں کو بڑا اثر ہوا تو وہاں کے ہمارے اور بڑے افراد سے سلطنت کے علاقے تو حصہ ہوا اس بات پر کہ کیا بات ہے سلطان اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم اتنے بڑے پڑھے لکھتے ہیں اور سمجھدار ہیں اور یہ ہیں اور وہ تو ہم سے اتنی محبت نہیں ہے ان کو حسد ہوا اور سلطان جو ہے خلافت کی سب کو جمع کیا معلوم ہے کہ میں یہ موتی ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو توڑوں اس نے کہا کہ میں تو نہیں توڑ سکتا اس کے تو خیال کرانا خالی ہو جائے ملک کا نقصان ہو پاکستان کی بات ہوئی اور عراق اللہ کو مخالف ہو تو دوسرے وزیر کو یہ کہ آپ کو توڑوں اس میں حفاظت کی سب اللہ کو حفاظت کی آپ نے سلطان نے ان کی موبی عیاض دیا اور یہ تھا عیاض میرا حکم یہ ہے آپ کو توڑ دیجیے آپ نے لے کر عیاض نے زمین پہ دے مارا ٹکڑے کر دیے توڑ دیا اب سلطان مصنوعی طور پر ناراض ہوئے ڈاٹا آیا اور یہ کام پاگل کتنا بڑا کتنا کسی اور کتنے کو سب نے واقع کی یہ بے وقوف نہیں تم بڑے من کیوں پڑھو شاید بڑا خاص ہو جواب مجھ کو یہ کہا دس بجتا کہ میرا میری بات لیجیے پھر آپ کیوں چاہیے اور وہ گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے یہ کہا وہ تو کون کو دو چیزیں میرے کام میں آئی ہیں ایک آپ کا حکم ایک موبی کی قیمت دونوں سے میں نے مبارک کیا ایک آپ کا حکم کی قیمت ایک موبی کی قیمت ہے سلطان میرے نظر بھی آپ کے حکم کی قیمت زیادہ تھی موبی کی قیمت اس سے کم تھی جہاں تک ہے موبی کو تو بہت جلدی کرتے ہیں حکم کو سیدھے لگا لیا بہت خوب اور سب کو بات مجھے یہ ہو جائے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تمہارے کی کتاب ہو گئے موتی کی قیمت آنا ہے ایاس کی نگاہ میں حکم کی قیمت آنا ہے جب ایاس کی نگاہوں میں جب جب سلطان حکومت زندگی کا حکم اتنا قیمتی ہے اللہ سارا کا حکم خیال اور سمجھ حکومت اب سارا کا کام نہیں قیمت ہے خدا آج مستعی نصف تم کے آزاد جہاں تک عمر کی قیمت کے سکتا تو ہم اس اگر متوجہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اس کا ذکر کریں ہر وقت ہے اس حیثیت کے کے اندر نظام باندھا اب جی تین چیزوں پر کرانے میں کا تین چیزوں کا ذکر یہاں فرمایا جا رہا ہے ایک خلافت اور ایک جو ہے خارت سلام اور ایک اللہ ان تین چیزوں پر عمل کیجیے اگر لازمی کیجیے ہے تلاوت کیجیے نواز کا استعمال کیجیے تلاش کا استعمال فرمائیے نواز کی ادا کیجیے اور یہ اللہ جو ہے اور اس کے سوال کے لیے اور جیسے حدیث میں آیا کہ تو اس میں جو ہے آپ کہیں گے اللہ آپ کہیں اللہ کا نام لینا پتیدار کا اللہ یہ بالکل اللہ کو شامل ہے حضرت موسا کریم اللہ نے بس کیا کہ اللہ کے کوئی پڑھنے کے لیے آپ خرید اور فرما دیجیے تو اللہ اللہ فرما دیا گیا اور قرآن کریم نے جیسے کیا تھا جو ہمارا اللہ نے پب کی طرف رسولی اور اللہ اللہ سے جنگ کا سوال کرو اور جنگ الگ اگر سارے اللہ تعالیٰ پھر کیا ہوگا سوال کو کردار کا مطالبہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا شاید مارکیوری بات ہوگی جنت الفردوس بلکہ پھر فرسٹ کلاس کا ایک ڈبہ ہوگا اور چند افراد کے بعد جگہ تم ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا سارے مان گئے سب بتا رہا جنت الفردوس سب کی بہت کوئی کمی ہے تو اس لیے جنت الفردوس کے بارے میں فرمایا تو اس کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیجیے تو اس کے بعد جنم سے بنا فکر اللہ جنت الفردوس کا سوال اور یہ ہے کہ نماز کی اقامت کرانا پابندی اور ذکر اللہ کثرت تلاوت قرآن کریم ان چیزوں کا استعمال کیجیے اور سب سے جو اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ گناہوں کو بچنا ہم اس وقت یہاں موجود ہیں تو ماشاء اللہ اے سی وغیرہ تو ہو گیا مانا کہ ٹھنڈا تو ہو رہا گھر تو لگ نہیں اچھا ماحول ہے بنا ہوگا اگر ایک بھی چلا ہوا ہو پھر اس کے ساتھ ہم دروازے میں کھول ہیں اوپن ہر چیز جو چاہے جو سب کے لیے سلا ہے آم ہے یار جو چاہے یا آتا ہے اے سی بھی چلا ہوا ہے دروازے کھولے ہوئے ہیں پھر ظاہر ہے کہ جو وہ ٹھنڈ تھی وہ ساری کی ساری جو ہے اس کی نظر ہو جائے گی دروازے کھلے ہوئے دروازے تو ایسے ہی ہم اگر اے سی چلے ہوئے رمضان کی بات کہہ کر ہمارے نارے کے شوق کے چل رہے ہیں رحمت ہر طرح سے گرا ذکر اللہ قرآن پاک کی سزائے یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں قرآن پاک کو بیانات چل رہے ہیں اور تین بھی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں قرآن کیا نقاب خیرات یہ سب چیزیں چل رہی ہیں لیکن ساتھ ہی نہ ہو کے دروازے کو مجھے ہوئے ہیں صبح کو ایک ہی تک رہ پایا آپ دیکھیے آپ کتنا ہو گئی آپ کو سمجھ لیجیے بہار کا جب ایک ہی آنکھ کرنا ہے آپ سے تو ان گناہوں کے دروازوں کو بھی بند کر دینا چاہیے تاکہ پورے گاؤں کو سے گرفتار رکھا جا سکے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گناہوں کا تلا بدل گزار اس کو وبا دینا ظاہر کے لیے گنا بات کے لیے گنا اس لیے بتا رہا ہے کیا فرمایا نام ہو وہ دیوا آرے کو یہ آرے کو کیا ہر چیز کا ہوگا زبان کا بھی ہوگا اور آپ کا بھی ہوگا کام کا بھی ہوگا نگاہ کا بھی ہوگا قدم کا مدد کا سب کا ہوگا یہ تھوڑی ہے کہ کھانے پینے میں ہو گئے اور روزہ ہو گیا روز یہ تو ایک صورت ہے حقیقت کا کام کیا وہ تو یہی ہے کہ سب آپ کا ہوگا ہے پھر اس پر کو سوال مرتب ہوتے ہیں جو اس بات میں آئے ہیں کہ ہر چیز کا سوال ختم ہو جانا ہے اپنی ہر سوال کا پور جانا ہے روزہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کا بدلہ وہ چلتا رہتا ہے اور نہ تو کتنی بڑی نعمت وہ تبھی تو بنے گی جب ہم عبادات کے ساتھ اور باہر کے ساتھ ان گناہوں کے طرف جو ہے اس پر اس کا بھی رہی تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پایا ہوگا تو مختصر ایک نصاب آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے کر دیا گیا ہے کو کو تعالیٰ مجھے بھی بھی اور آپ سب عمل کرنے کی بہت پتا کروایا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وغفر اللهم اهد الله والمسلمين وارحم الكافرين ربنا اتنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احفظ الله والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الله الأحياء والأموات اللهم لا أنارنا ذنب إلا غفرته ولا حرما إلا فرجته ولا خيرا إلا وصيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فتحها لفضل الله وفضلها ويسر فحشاءها الراحمين اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونظر قلوبنا واغفر لصالحات أعمالنا اللهم طاعت لنا ومن خطايانا كما طاعت من المشرق والمغرب اللهم لنشهد التقوى وذكرها سبحانه وتعالى وذكرها ووضعها هذا الضرر وصحبها لتقوى الله فإشاء منكم الله قال بإذن الله الله لا تسأل من خلق الله مشكلات وصحيح خلق الله اتفاق الصحابة دولة الضرر وصيب الله فانصرنا لنا ولا نتعقل سبيل الله القرنين صلى الله عليه وسلم ثم رجال يكون سراء ولا يتحرك في قال السراء العلم قال السراء سلمان قال السراء من ذلك الله يرجع لا رحمة الله شفت مقام شيخ الله وارد لا رحمة وحبنا دين دارنا قام شطرنا وسلام الله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ الله سعادة عبادة بن حسن الله وسلام قولي الله سبحانه وتعالى الله أيضا على التفكير في الله ولا تعصب يكتب صدقات الله إقامة الصلاة يكتب صدقات الله ذكر الله يكتب صدقات الله ونرى رسولكم وإلى أسرار الله قام صدق إيمان الإسلام الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم Right.